مسلمانوں کے بوڑھوں کو یاد تھا اپنے بڑھاپے کی لاٹھی ٹیکتے ہوئے میدان جہاد میں جاتے تھے ابا جی دادا جی آپ نہ جائیے آپ نے جوانی میں بہت جہاد کر لیا نہیں بیٹا نہیں قرآن پاک کی آیت ان فروخا فون کا مجھے گھر نہیں بیٹھنے دیتی جس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے ان فرو نکلو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے خفافن تمہارا دل چاہے سکھالن تمہارا دل نہ چاہے خفافن جوان ہو سکالن بوڑھے ہو خفافن بہادر ہو سکالن بزدل ہو خفافن تم تمہاری کوئی مصروفیات نہ ہو سکالن تمہاری مصروفیات ہو خفافن دل چاہے سیکالن دل نہ چاہے خفافن دشمن کمزور ہو سکالن دشمن طاقتور ہو ان فرو اللہ کے رستے میں نکلتے چلے جاؤ